اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس وقت جس چیز کو ہم سیکوینس میں ڈسکس کر رہے ہیں کنٹینویشن کے اندر اور میرے خیال میں اس لیکچر میں تو ہم بہت ہی زیادہ کنٹینویشن میں آ, وہ ہے ہمارا ملٹی ٹاسکنگ کا جو کانسیپٹ ہے ملٹی تھریڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ ذرا سا اس کانسیپٹ کو ہم نے ایکسپینڈ کیا تھا کہ ایک جنرل سینس کے اندر ایک جنرل اس کے اندر جو ہم یعنی جو پروسیس کنٹرول بلاک ہم اپنا بناتے ہیں امید ہے کہ اب آپ ان ٹرمینالوجیز کو آپ سمجھ رہے ہوں گے جو پروسیس کنٹرول بلاک ہم بناتے ہیں اس پروسیس کنٹرول بلاک کے اندر ہم تمام جو رجسٹرز ہیں ان تمام رجسٹرز کی ویلیوز کو سیو کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے جو پہلا ہم نے بالکل آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ دکھایا تھا اس کے اندر ہم چار پانچ چیزوں کو ہی سیو کر رہے تھے جو کہ اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ہمارے لیے اہمیت رکھتی تھی باقی چیزوں کو ہم سیو کر ہی نہیں رہے تھے مگر اگر اس کانسیپٹ کو ہمیں جنرلائز کرنا ہے اس کانسیپٹ کو ہمیں آ, یعنی اس طرح کرنا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی بھی ملٹی تھریڈنگ جو ہے وہ ممکن ہو سکے تو پھر اس صورت میں ہم جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی دفعہ کہ کوئی پرزمپشن کسی رجسٹر کی ویلیو کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کو اسپیسیفکلی ہمیں جو ہے انیشلائز کرنا پڑے گا اس کو اسپیسیفکلی کوئی ویلیو دینی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کانٹیکسٹ کو سوئچ کریں گے ٹھیک ہے ایک تھریڈ سے اٹھا کے دوسرے تھریڈ پہ اور دوسرے سے اٹھا کے تیسرے پہ لے جائیں گے تو پھر اس کو ہمیں پورے تمام کے تمام رجسٹرس کو ہمیں سیو کرنا پڑے گا اور تمام کے تمام رجسٹرس کو ہمیں ریسٹور کرنا پڑے گا ورکنگ کے لحاظ سے یعنی جس طریقے سے کہ یہ چیز چل رہی ہے میرے خیال میں یہ اس کو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر ذرا میٹ زیادہ ہے اس کے اندر ذرا کانسیپچل بھی اور جو ورکنگ ہے وہ بھی خاصی باریک ہے اور خاصی جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے لہذا اس پرٹیکولر چیز کے اندر آپ کی کنسنٹریشن جو مجھے چاہیے وہ کافی زیادہ ہونی چاہیے پچھلی دفعہ جو چیز ہم کر رہے تھے اس کے اندر بنیادی طور پہ وہ ایک جس کو میں کہوں گا کہ ایک ڈمب اپروچ تھی ڈمب اپروچ اس سینس میں کہ اس کے اندر جو تھریڈ بنانے کا جو عمل ہے وہ ایک آٹومیٹک عمل ہم سا ہم نے کیا ہوا تھا کہ دو ہمارے پاس تھریڈس ہیں ٹھیک ہے دو ہم نے تھریڈس بنائے ہوئے ایک فلاں جگہ پہ اور ایک یعنی ایک لیفٹ سائڈ پر اور ایک رائٹ سائڈ کے اوپر وہ اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور انہی کو ہم نے اٹھا کر کے اندر ڈال دیا تھا انہی کو ہم نے اٹھا کر کے اس کے جو جو شیڈیولر ہے اس کے پاس رجسٹر کرا دیا تھا ٹھیک ہے کہ بھئی یہ دو ہیں ان کو آپ چلائیے ایک اور دو ٹھیک ہے مگر یہ کانسیپٹ جیسا کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے اب اس پہ غور کیا ہوگا کیونکہ اس اسٹیج کے اوپر ایک چیز ہے جو کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اتنے لیکچرز دیکھنے کے بعد اور اتنے پروگرامز دیکھنے کے بعد اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں لیکن میں آپ سے ایکسپیکٹ ضرور کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو جانتے ہوں گے اور ان کے اوپر آپ اپنی کنسنٹریشن لگائیں گے لہٰذا میں بہت زیادہ باریکی میں اب ان چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا اب میں آپ کو کانسیپٹس بتاؤں گا ان کی ورکنگ بتاؤں گا اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اسے سمجھ جائیں گے اس کانٹیکسٹ سوئچ کے دوران اور اس یعنی اس پرٹیکولر تھریڈ کو رجسٹر کرانے کا جو عمل ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے پچھلی دفعہ کہ ہم بنیادی طور پر آ, یعنی دو چیزیں ہم ایک طرح سے اسپیسیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو یہ کہ اس کا انٹری پوائنٹ کیا ہے سی ایس اور آئی پی کیونکہ پہلی دفعہ اس میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں اس کا انیشیل سی ایس اور آئی پی درکار ہے جس سے کہ وہ تھریڈ اپنی ایگزیکیوشن اسٹارٹ کرے گا ایک تو یہ چیز دوسری چیز جو ہے وہ اس کے اندر وہ ہے اس کے فلگس کی ویلو ٹھیک ہے ایز سچ یعنی جس انوائرمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ کی حد تک یہ دو چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انیشیل اس کو ویلوز جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے یہ جو دو چیزیں ہیں یہ تو ہیں مینڈیٹری بالکل جن کے بغیر کوئی وہ انیشلائزیشن ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ تھریڈ میں میں انٹر کس جگہ پر ہوں گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا اور فلیگ اگر میرا جیسے آپ کو پتا ہے کہ اگر اس کے اندر آئی فلیگ ہمارا انیشلی ون نہ ہو تو پھر ہمارا انٹرپ سسٹم بلاک ہو جائے گا اور ہم آگے جا ہی نہیں سکیں گے یہ دو چیزیں تو ہو گئی مینڈیٹری اس کے بعد جو چیز پچھلی دفعہ جو اس کانسیپٹ کو میں تھوڑا سا بتا رہا تھا آپ کو وہ ہے اسٹیک کا کہ تھریڈ لوکل اسٹیک جسے ہم کہتے ہیں یعنی ہر تھریڈ کے لیے اس کا ایک لوکل اسٹیک اسپیس ہم اسے دے دیں تاکہ ہر تھریڈ اپنا ویریبل بنا سکے اپنا لوکل ویریبل بنا سکے اس کو استعمال کر سکے اس تھریڈ کو اس کے لوکل اسٹیک پر کوئی پیرامیٹر دیا جا سکے ٹھیک ہے نا یہ دو دو چیزیں ہیں اس میں میں چاہتا ہوں بلکہ میں تو ویسے تو میں بولتا رہوں گا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ میں چپ ہو جاؤں اور میں آپ کو دیکھوں کہ آپ جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھیں یا نہیں لیکن افسوس کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا ممکن ہے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے تو اس کانسیپٹ کو جو جو جو جو چیز ہے وہ یہ کہ ہر تھریڈ کے لیے ایک نیا اسپیس جو ہے ایک نیا اسٹیک جو ہے وہ بنا کر کے اس تھریڈ کے ساتھ اس اسٹیک کو اٹیچ کر دیا جائے ٹھیک ہے اب اگر کوئی پیرامیٹر اس کو انیشلائز کرتے ہوئے مجھے بھیجنا ہے تو اسٹیک کی کنڈیشن اسٹیک کی جو پکچر ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے جس طرح کے کوئی سب روٹین اپنے پیرامیٹرز کو ایکسپیکٹ کرتی ہے اسٹیک کے اوپر پڑے ہوئے ٹھیک ہے نا یہ کیسے ہے کہ اب پیچھے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت ساری روٹینز لکھی تھی جن روٹینز کو کہ ہم پیرامیٹر پاس کر رہے تھے ٹھیک ہے انہیں پیرامیٹر دے رہے تھے ہماری پرنٹ اسٹرنگ کی روٹین تھی ہماری پرنٹ نم کی روٹین تھی اور بہت ساری روٹینز جو کہ اس راستے میں ہم لکھتے چلے آ رہے ہیں ان کو ایک خاص طریقے سے ہم ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے ہم پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں اور اسٹینڈرڈ روٹینز جو ہیں اسٹینڈرڈ پروسیجرز اسٹینڈرڈ فنکشنز جو کہ ہائی لیول لینگویج میں بھی لکھے جائیں تو بالکل تقریباً اسی طرح سے تھوڑا سا بس آرڈر کا کسی میں فرق ہوتا ہے کسی لینگویج میں کسی لینگویج میں کچھ اور چیزوں کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن ان جنرل وہ اپنے جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ان کی اسٹیک کے ساتھ وہ وہی ہوتی ہے جو کہ ہم ابھی تک اپنے اس میں فالو کرتے آئے ہیں کہ اگر چار پانچ پیرامیٹرز ہیں تو ان کو اس طریقے سے ہم نے ڈالا اسٹیک کے اوپر اور کال کر دیا اب کال کرنے کے کیس میں جب ہم کال کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیرامیٹرس کے اوپر ریٹرن ایڈریس آئے گا ٹھیک ہے اگر یہ کال فار کے طور پہ ہم کر رہے ہیں تو دو چیزیں آئیں گی پیرامیٹرز کے اوپر ایک اس کا کوڈ سیگمنٹ آئے گا کوڈ سیگمنٹ کی ویلو آئے گی اور دوسرا اس کا آئی پی آئے گا جہاں پہ اسے واپس جانا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے سارے پیرامیٹر پڑے ہوں گے جتنے کے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی پھر جب وہ انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنے کوڈ کے اندر جب وہ اسٹارٹ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اپنی بعض روٹینز کے اندر لوکل ویریبلس بنائے تھے ٹھیک ہے یعنی وہ ویریبل جیسے کہ ہم نے شاید مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ کہ جب ہم سارٹنگ کر رہے تھے ببل سارٹ وغیرہ جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے ببل سارٹ کے اندر جو فلیگ کا ویریبل ہے وہ ہم نے لوکل اسٹیک کے اوپر فارم کیا تھا جو اس کا طریقہ تھا کہ اسٹیک کو ہم زبردستی اتنا اٹھا دیا تھا اوپر جتنی اسپیس ہمیں چاہیے تھی جو بلینک اسپیس ہم نے پروڈیوس کی اور وہاں پہ اپنا ایک لوکل ویریبل کریٹ کر لیا اب یہ آپریشن جو ہیں جو تھریڈ لوکل ویریبلز ہیں اور جو تھریڈ پیرامیٹرس ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں یہ میکینزم جو ہے الاؤ کرنا ہے ٹھیک ہے نا جو کہ ہمیں الاؤ کرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہر تھریڈ کا اپنا اسٹیک ہو اب تھریڈ کے لیے یا کسی بھی پروگرام کے لیے اسٹیک کیا ہے ٹھیک ہے اسٹیک اس کے لیے صرف دو رجسٹر کا نام ہے ایک اسٹیک سیگمنٹ رجسٹر اور ایک اسٹیک پوائنٹر رجسٹر ٹھیک ہے نا اور ہم جب چاہیں ان دونوں رجسٹر کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں ہم جب چاہیں ان دونوں رجسٹر کو چھیڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سچ اسٹیک کیا ہے اگر اپنی ایسنس میں دیکھا جائے تو اسٹیک سوائے ایک بلاک آف میموری کے اور کچھ نہیں ہے وہ میموری ہی تو ہے اور تو اس میں کوئی خاص بات نہیں اس کی مینیپولیشن اور اس کا استعمال پروسیسر اپنے طریقے سے کرتا ہے وہ ایس ایس اور ایس پی کے ذریعے وہ خود اسے کنٹرول کرتا ہے لیکن وہ بنیادی طور پر ایک میموری ایریا ہے ٹھیک ہے نا اور کچھ نہیں ہے اور میموری ایریاز جو ہیں وہ ہمیں اویلیبل ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا دکھایا بھی تھا پچھلی دفعہ جو چیز میں نے بتائی تھی اسٹیک کے بارے میں وہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ ایک بلاک میموری کا لے کر کے ٹھیک ہے نا اور بلاک ڈکلیئر کر کے اس کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا کہ یہاں پر ہم اپنا تھریڈ لوکل اسٹیک جو ہے وہ بنائیں گے اس وقت جو میں یعنی جس پرزامشن کے ساتھ اسے لے کر کے آگے چل رہا ہوں وہ یہ کہ اسٹیک جو ہے اس کو دو سو چھپن ورڈ ٹھیک ہے وہ سائز وہ ڈیپتھ میں نے دی ہے دو سو چھپن ورڈ کی ٹھیک ہے اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا تھریڈ جو ہے وہ دو سو چھپن ورڈ سے زیادہ اسٹیک کو استعمال نہیں کرے گا یہ جو ایک لمٹ ہے کہ کسی بھی ریزنیبل سائز کے اندر یہ آپ کو یا تو کرنی پڑتی ہے یا اسپیسیفکلی یہ ریکویسٹ جو ہے وہ تھریڈ کرے یا تھریڈ کو انیشلائز کرنے والا کرے کہ اس تھریڈ کو اسٹیک کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے لیکن یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے ٹھیک ہے نا اس کو ہم یہی پرزیوم کرتے ہیں کہ ایک فکسڈ دو سو چھپن ورڈ کا جو ہم نے اس کو اسٹیک دے دیا ہے ٹھیک ہے یہ اسٹیک اس کے لیے کافی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز آتی ہے جو پروسیس آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اسٹیک بھی آ گیا ہمارے پاس ویریبلس بھی آ گئے لوکل ویریبلس بھی آ گئے ہمارے پاس پیرامیٹرس بھی آ گئے ٹھیک ہے تھریڈ کو رجسٹر کیسے کرنا ہے سیٹ کے اندر یعنی اس طرح سے اس کی ہم رجسٹریشن کریں کہ جو ہمارا شیڈیولر ہے ہم اب ہمیں اپنے شیڈیولر کے پاس اس کا نام پتہ لکھوانا پڑے گا ٹھیک ہے کہ آپ اسے بھی جو ہے یعنی اپنے اس میں لسٹ میں شامل کر لیں اور اگلی دفعہ جب آپ اسے چلائیں تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ شامل کریں ان تمام چیزوں میں انیشیل ویلیوز کے اندر وہ ایک ایک ذرا باریک سا پروسیس ہے ذرا ڈیٹیل والا پروسیس ہے بڑا نہیں ہے لیکن ذرا ڈیٹیل والا پروسیس ہے کہ اس پروسیس کے ساتھ ہم اس کو رجسٹر کرا دیں بنیادی طور پر جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ سیکوینس میں چل رہا ہے one two three four one two three four اس طریقے سے وہ اپنے تھریڈس کو چلایا جا رہا ہے one two three four zero one two three four zero one two three four number wise یہ چل رہے ہیں اور پچھلی دفعہ شاید میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو لسٹ ہے یہ ایک سرکولر لنکڈ لسٹ کے طور پر چلتی ہے ٹھیک ہے یعنی زیرو ون ٹو زیرو کا نیکسٹ ون ہے ون کا نیکسٹ ٹو ہے ٹو کا نیکسٹ تھری ہے تھری کا نیکسٹ زیرو ہے ٹھیک ہے نا تو اگر میں ایک دوسرے کے نیکسٹ پر چلتا جاؤں ٹھیک ہے تو آٹومیٹکلی یہ لوپ یہ سرکل جو ہے یہ یوں یوں گھومتا جائے گا تو اس سرکل کے اندر اس کو کسی جگہ پر مجھے ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا اس سرکل کے اندر اس کو انسرٹ کرنا ہے اس اس سرکل کے اندر کو انسرٹ کرنے میں کچھ ڈیلیکیسیز انوالوڈ ہیں ٹھیک ہے نا ہم ایسے ہی اٹھا کر کے اس اس کو آپ جو ہے وہ کے بیچ میں نہیں ڈال سکتے اس کو کس طریقے سے آپ نے پی سی بی کو انیشلائز کیا کیا ویلیوز آپ نے پی سی بی میں ڈالی اس کے بعد کس طریقے سے اس لسٹ کے اندر آپ اس کو لے کر کے آئے یہ چیز اہم ہے یہ ہم آپ کو بھی ایکسپلین کریں گے پروگرام کے اندر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں اس کو ہم نے اس طرح کیا اس کی کیا ڈیلیکیسی ہے ٹھیک ہے بعض ہیں جن کو پہلے اور بعد میں ہونا ہے ٹھیک ہے اور وہ خاص طور پر اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر ان کا یہ آرڈر مخصوص ہے اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے اگر آپ آگے پیچھے کریں گے تو اس کے کوئی نہ کوئی پروز اینڈ کونز ہیں کچھ کچھ اس کے ریپرکشنز ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے یا تو آپ ان ریپرکشنز کو کنٹرول کریں یا پھر آپ وہ آرڈر فالو کریں جو کہ اس کا ہے اب ایک مختصر طور پر میں آپ کو ایک لسٹ دکھا دیتا ہوں جو کہ ایک ایک سیمپل ویلیوز ہیں ان رجسٹرس کی جو کہ رجسٹرس جو انیشلائز کرتے ہوئے کسی تھریڈ کو آپ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خیر میں میرا خیال ہے کہ وہیں پہ اگر آپ کو بتاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہو اس میں پہلی چیز جو کہ تھریڈ انیشلائزیشن کے لیے ہمیں چاہیے وہ سی ایس اور آئی پی ہے تھریڈ کے انٹری پوائنٹ کا ٹھیک ہے یعنی جہاں سے تھریڈ شروع ہو رہا ہے اس جگہ کا سی ایس اور آئی پی ہمیں درکار ہے کوڈ جہاں سے تھریڈ کا شروع ہوتا ہے ایک یہ چیز ہمیں انیشلائزیشن کے وقت درکار ہے دوسری چیز جو ہمیں درکار ہے وہ یہ کہ اس تھریڈ کا جو لوکل اسٹیک ہم نے ڈیفائن کیا ہے جو اس تھریڈ کو ایک لوکل اسٹیک ہم نے اسائن کیا ہے اس لوکل اسٹیک کا ایس ایس اور ایس پی یہ کس جگہ پر ہے ٹھیک ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ فلیگز کی ویلیو کانسٹنٹ فکس ہمیں دینی ہے وہ ہے zero X zero two zero zero ٹھیک ہے اس کے اندر آئی فلیگ ون ہے اس کے بعد جو جنرل رجسٹرز ہیں A X B X C X D X S I D I B P یہ تمام رجسٹرز جو ہیں ان تمام رجسٹرز کی ویلیوز بنیادی طور پہ ان کے بارے میں کوئی پرزمپشن نہیں کی یعنی کوئی کوئی سپوزیشن نہیں کی جاتی اگر آپ انہیں انیشلائز کر دیں زیرو سے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ انہیں انیشلائزڈ چھوڑ دیں تو بھی ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان ویلیوز کے بارے میں پروگرامز کوئی پرزمپشن نہیں کرتے جہاں تک ڈی ایس کا تعلق ہے اس پرٹیکولر ابھی جو ایپلیکیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس ایپلیکیشن کے اندر ڈی ایس چونکہ ہمارا ایک ہی ایک ہی سیگمنٹ کے اندر موو کر رہا ہے اس لیے ڈی ایس کو ہم انیشلائز نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ چیز ایسی ہو کہ کسی بھی جگہ سے تھریڈ رجسٹر ہو سکتا ہو تو پھر ڈی ایس کی انیشل ویلیو بھی تھریڈ کی رجسٹریشن ریکویسٹ کرنے والا ٹھیک ہے وہ بتائے گا کہ اس تھریڈ کو ڈیٹا سیگمنٹ کس جگہ پر چاہیے ٹھیک ہے اور گلوبل نارملی گلوبل جو ڈیٹا ہوتا ہے گلوبل کسی بھی پروگرام کا گلوبل ڈیٹا وہ ڈیٹا سیگمنٹ اس اس گلوبل ڈیٹا کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ پاس آن کیا جائے گا ایز اے پیرامیٹر انیشلائز کرنے والی روٹین کو تو یہ انیشیل ویلیوز ہیں ہمارے مختلف رجسٹرز کی جو کہ ہمیں تھریڈ کی انیشلائزیشن کے لیے مینڈیٹری درکار ہے یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس کے ساتھ یعنی یہ جو پیرامیٹرز میں نے بتایا اس کے ساتھ آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر دو اینٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں ایک وہ جو تھریڈ کی رجسٹریشن ریکویسٹ کرتا ہے ریکویسٹر ہے ٹھیک ہے کہ یہ تھریڈ رجسٹر کر دیا جائے اور دوسرا وہ جو اس تھریڈ کے پی سی بی کو انیشلائز کرتا ہے اور اسے جو شیڈیولر ہے شیڈیولر کے لوپ میں ڈالتا ہے اب جو پروگرام ہم نے آپ کے لیے لکھا ہے یہ پروگرام ذرا غور سے دیکھنے والا ہے اس کی چیزیں جو ہیں وہ ذرا یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ تھوڑی ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں اس کی ایک ایک چیز کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے ایک تو جو جب ہم دکھائیں گے آپ کو وہ پروگرام تو اس کے اوپر وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو کہ شاید آپ کے لیے اس لیول کے اوپر ذرا مشکل لگے لیکن کوشش کریں اسے سمجھنے کی کہ ایک تھریڈ ہے ہمارے پاس اس کا ایک کوڈ ہے ہمارے پاس اس کوڈ کا ایک انٹری پوائنٹ ہے اس انٹری پوائنٹ کو اگر میں چار تھریڈ کے طور پر رجسٹر کر دوں تو یہ چار تھریڈ ہوں گے وہی کوڈ ایگزیکیوٹ کرے گا کوڈ وہی ہوگا وہی ایگزیکیوٹ کرے گا لیکن یہ چار ڈفرنٹ تھریڈس چل رہے ہوں گے یعنی آپریشن وہی ہوگا لیکن چار ڈفرنٹ انسٹینس ہوں گے اس تھریڈ کے ٹھیک ہے نا ان ڈفرنٹ انسٹینس کے بہیویئر کو اگر مجھے کنٹرول کرنا ہو تو وہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں ان کے جو پیرامیٹرز جو کہ میں نے اس کو پاس آن کیے ہیں ان کے ذریعے اگر میں ان پیرامیٹرز کو چینج کر دوں گا تو ان کا بہیویئر مختلف ہو جائے گا تو اس وقت جو میں آپ کو ایگزامپل دکھانے لگا ہوں اس ایگزامپل کے اندر بنیادی طور پہ جیسے پچھلی ایگزامپل میں میں نے دو علیحدہ علیحدہ تھریڈ لکھے تھے ٹھیک ہے نا اس ایگزامپل کے اندر کوڈ ایک ہی ہے اس کو میں کئی دفعہ اس کا تھریڈ میں بنا دیتا ہوں اور اس کی جو جو اس کا جو بہیویئر ہے اس بہیویئر کو میں کنٹرول کرتا ہوں اس کے ایک اس ویریبل سے جو کہ میں اسے پاس آن کرتا ہوں اسٹیک کے اوپر بنیادی طور پہ اس چیز کو صحیح طریقے سے تو میں اس وقت ہی بیان کر پاؤں گا جس وقت کہ میں آپ کو پروگرام میں لے کر کے جاؤں گا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اسے اب دیکھ ہی لیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں ان کے مختلف پوائنٹس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو خاص خاص جگہیں ہیں جہاں پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے جو خاص خاص چیزیں ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو پروگرام کے اوپر ایکسپلین کرتا ہوں یہ ہمارا پروگرام ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہمارا تھریڈ کوڈ جو کہ اصل میں ایگزیکیوٹ ہوگا جو کہ اس پورے اس کا سینٹرل پوائنٹ بنے گا ہمارا یہ تھریڈ کوڈ جو ہے یہ بالکل اس طریقے سے لکھا گیا ہے جس طریقے سے کہ ہم اپنے پروسیجرز نارملی لکھتے آ رہے ہیں اپنے فنکشنز لکھتے آ رہے ہیں بالکل اسی طرح آپ دیکھیں push B P move B P comma S P ٹھیک ہے سب ایس پی کوما ٹو یہ ہمارا جو تھریڈ ہے یہ بنیادی طور پہ ایک لوکل ویریبل کریٹ کرتا ہے اور ایک پیرامیٹر ایکسپیکٹ کرتا ہے اسٹیک کے اوپر جو کہ اس کو اس تھریڈ کو جو ہمارا انیشیٹر ہے وہ پاس آن کرے گا ٹھیک ہے یہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے اپنے رجسٹر بالکل اسی طریقے سے سیو کر رہا ہے اسٹیک کے اوپر جن کو چینج کر رہا ہے جو ہم نے اصول فالو کیے تھے پروسیجر بنانے کے ہم بالکل ان اصولوں پر چلے آ رہے ہیں حالانکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ تھریڈ یہاں سے باہر نہیں نکلے گا لیکن پھر بھی یہ اسٹرکچر میں نے جان بوجھ کے اس کو اس طرح کہا ہے کیا ہے تو آپ میں سے کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اس میں ایک انکنڈیشنل جمپ ہے جس کے آگے تو مجھے آنا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے نیچے pop B X pop A X move S P comma B P pop B P ret یہ لکھا ہوا ہے یہ بہت جلد استعمال میں آئے گا تو اس لیے میں نے اس کے کانسیپٹ کو ڈسٹرب نہیں کیا یہ اپنے اسٹرکچر میں بالکل ایک پروسیجر کی طرح ہے اب یہ پروسیجر جو ہے یہ بنیادی طور پر اسٹیک کے اوپر ایک پیرامیٹر ایکسپیکٹ کر رہا ہے جو جو کہ کہ اصل میں اس کا رو نمبر ہے یہ رو نمبر ہے جس رو پر وہ ایک نمبر پرنٹ کرے گا یہ نمبر کون سا ہوگا یہ نمبر اس کا جو لوکل ویریبل ہے ٹھیک ہے وہ نمبر ہے جس کو وہ پرنٹ کرے گا اس لوپ میں ہر دفعہ وہ لوکل ویریبل کو اپنے انکریمنٹ کرتا ہے اور اسے اپنی جو ہماری پرانی پرنٹ نم کی روٹین تھی اس روٹین کو استعمال کرتے ہوئے اسے اسکرین پر پرنٹ کر دیتا ہے یہ پرنٹ نم کی روٹین وہ روٹین ہے جو رو اور کالم دونوں لیتی ہے اپنے ان پٹ کے طور پر تو اس لیے اس کو وہ رو اور کالم یہ دو چیزیں جو ہیں وہ پاس آن کرتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو نمبر رو اور کالم یہ تین پیرامیٹرز پرنٹ نم کو چاہیے جو نمبر یہ پش کر رہا ہے یہ اس کا لوکل ویریبل ہے جو کہ اس کو جس کو وہ پش کر رہا ہے اور ایکس اور بی ایکس جو یہ دو پیرامیٹرز پاس آن کر رہا ہے وہ اس میں آپ اگر ایکس کو دیکھیں گے تو یہ وہ پیرامیٹر ہے جو اس نے اسٹیک سے اٹھایا ہے یہ تو ہے ہمارا تھریڈ یعنی اس تھریڈ کا فنکشن صرف یہ ہے کہ یہ ایک نمبر اس جگہ پر پرنٹ کرے اس رو اور کالم پر پرنٹ کرے جو رو اور کالم اس کو ایز پیرامیٹر پاس آن کیا گیا ہے اس کے بعد ہم ذرا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو ہمارا تھریڈ ریکویسٹر ہے یعنی وہ پروگرام جس نے کہ اس تھریڈ کو بنیادی طور پہ شیڈیولر کے پاس رجسٹر کرانا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا مین پروگرام ہی ہے وہ مین پروگرام ہمارا اس طریقے سے ہے کہ یہ کی پریس کے انتظار میں رہتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے بالکل اسی طریقے سے یہ میتھڈ ہم نے پہلے استعمال کیا تھا کے علم میں ہوگا کہ ہم جو انٹ سکسٹین ہے جو کی بورڈ سروسز ہیں وہاں سے ہم لیتے ہیں کہ کی کوئی پریس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر کوئی کی پریس ہوئی ہے تو اب ریکویسٹ کرتا ہے وہ اسی ایک تھریڈ کی تھریڈ وہی ہے مائی ٹاسک ایک ہی تھریڈ ہے ٹھیک ہے نا اس کو وہ انٹر کراتا ہے اپنے جو جو جو رجسٹر کراتا ہے اپنے شیڈیولر کے پاس اور وہ کس طرح کے شیڈیولر کو وہ پیرامیٹرز کیا پاس آن کر رہا ہے ذرا اس کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو وہ کوڈ سیگمنٹ پاس آن کر رہا ہے تھریڈ کا سیگمنٹ کیا ہے اس کے بعد تھریڈ کا آف سیٹ کیا ہے یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا C S colon I P thread کا ٹھیک ہے نا یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اسٹیک پر اس نے ڈالی اور تیسری ایک اور چیز اس نے اسٹیک پر ڈالی ہے یہ وہ پیرامیٹر ہے جو وہ چاہتا ہے کہ تھریڈ کو پاس آن کیا جائے یہ تیسری چیز ہے اس کانسیپٹ کو فی الحال میں نے لمٹ کیا ہے کہ وہ ایک پیرامیٹر ایک ورڈ پیرامیٹر جو ہے وہ پاس کر سکتا ہے اس ٹیک کے اوپر لیکن اگر آپ چاہیں اور میرے خیال میں آپ میں سے اکثر جو ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہوگی کہ اسی کانسیپٹ کو اگر میں ایکسٹینڈ کرنا چاہوں تو میں اس کو کس طریقے سے ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں یہ ٹوٹلی ایکسٹینڈیبل کانسیپٹ ہے اس میں بہت معمولی سا کوڈ کا چینج آپ کو کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ جتنے پیرامیٹرز چاہیں گے وہ اس ٹیک کے اوپر آپ پش کر کے جو تھریڈ کے لیے بھیج دیں گے اچھا یہ انٹ پی سی بی کال کرتا ہے جو کہ بنیادی طور پر انیشلائزر ہے پی سی بی کا یعنی پروسیس کنٹرول بلاک کو وہ انیشلائز کرتا ہے اور اس تھریڈ کی انٹری جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اپنے شیڈیولر کے لنک لسٹ کے اندر اس کے بعد آگے وہ صرف یہ کرتا ہے کہ یہ جو لائن نمبر دیا ہوا نا یہ لائن نمبر وہ اگلی لائن کے اوپر پوائنٹ کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس تھریڈ کے بہیویئر کو میں اس کے پاسٹ پیرامیٹر کے ساتھ یعنی جو پیرامیٹرز کے میں اسے پاس کر رہا ہوں ان پیرامیٹر کے ساتھ میں کنٹرول کر سکتا ہوں حالانکہ کوڈ وہی ہوگا آپ دیکھیں ہر دفعہ ہر کی پریس پر کوڈ جو رجسٹر ہو رہا ہے سی ایس اور آئی پی جو رجسٹر ہو رہا ہے وہ مائی ٹاسک ہی کا رجسٹر ہو رہا ہے لیکن یہ اپنے پریکٹیکل سینس میں ہر دفعہ ایک نیا کام کرے گا ہر دفعہ ایک نئی چیز کرے گا ہر دفعہ وہ ایک نئی جگہ پر پرنٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ تو ہے بنیادی طور پہ اس کا کوڈ اور یہ اینڈ لیس کوڈ ہے یہ جو کوڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی بالکل اسی طرح چل رہا ہے جس طریقے سے کہ میرا تھریڈ چل رہا ہے یہ ہے یہ انفائنائٹ لوپ ہے اور یہ بنیادی طور پہ آٹومیٹکلی رجسٹر ہوتا ہے میرے جو پی سی بی کی لنک لسٹ ہے اس میں ایز پروسیس زیرو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو میں تھوڑا سا اور آگے ایکسپلین کروں گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام ہے جو کہ ہمارے پی سی بی کو انیشلائز کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو انٹ پی سی بی جو یہ ہمارا پروسیجر ہے یہ بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تین پیرامیٹر اسٹیک کے اوپر آئیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو پیرامیٹر ہوگا وہ وہ پیرامیٹر ہے جو کہ میں تھریڈ کو پاس آن کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کے بعد آئی پی ہے تھریڈ کا اس کے بعد سی ایس ہے تھریڈ کا یہ تین پیرامیٹرز اس کو اسٹیک پر آئے اور آپ اس چیز سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیرامیٹر میں کہیں سے بھی دے سکتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں تھریڈ کے یعنی اس پروگرام کے اندر سے دوں میں اس پروگرام کے باہر سے بھی دے سکتا ہوں یہ ذرا ذہن میں میرے اس جملے کو رکھیے گا کیونکہ اس چیز کو میں آگے ایکسٹینڈ کروں گا اس کے بعد جتنے رجسٹر جنرلی وہ تبدیل کر رہا ہے وہ جو ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اس کے تحت ہم ان رجسٹرز کو سیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو جن کو ہم چینج کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد وہ کرتا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس نیکسٹ پی سی بی جو جو جو پی سی بی کے خالی ہے اس وقت اس پہ کوئی تھریڈ نہیں ہے ہے ٹھیک یہ میں نے ایک سیکوینس کے اندر ہی فی الحال رکھا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ آپ کے لیے اس کو جنرلائز کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے لیکن فی الحال میں نے اس کو one two three four five six کے حساب سے رکھا ہے اور وہ نیکسٹ پی سی بی اٹھا لیتا ہے جو خالی ہے اس وقت اس میں کوئی تھریڈ رجسٹر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچر میں میں نے یہ بتایا تھا کہ بتیس تھریڈس کی میں نے گنجائش اس کے اندر رکھی ہے ان بتیس تھریڈس کی گنجائش کے لیے میں چیک کر لیتا ہوں کہ کہیں بتیس کے بتیس تھریڈ رجسٹر تو نہیں ہو گئے کیونکہ اگر میں اس کو لمٹ چیک کیے بغیر آگے لے کے چلوں گا تو یہ میرے پروگرام کو کریش کر دے گا تو اس لیے میں یہ لمٹ چیک کر لیتا ہوں کہ یہ بتیس تھریڈ ہمارے جو ہیں وہ پورے تو نہیں ہو گئے کہیں اگر بتیس ہو گئے تو تینتیسواں تھریڈ جو ہے وہ میں رجسٹر نہیں کر سکتا اس کے بعد یہاں پر مجھے جو میں نے ارے بلاک بنائی ہوئی ہے اپنی پی سی بی کی جو ارے بنائی ہوئی ہے اس میں اس پرٹیکولر یہ جو نمبر ابھی میں نے اٹھایا ہے اسے مجھے ایکسس کرنا ہے کیونکہ اسے مجھے انیشلائز کرنا ہے اب یہاں پر جو بتیس کا نمبر میں نے لیا تھا اس کا فائدہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مل وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف بی ایکس کو پانچ شفٹ لیفٹ کر دوں تو وہ افیکٹولی بتیس سے ضرب کھا جائے گا جو کہ وہ یہاں پر یعنی میں کر رہا ہوں اور اس میں پانچ شفٹ لیفٹ چونکہ مجھے کرنا ہے اس لیے میں سی ایل کا وہ والا سنٹیکس استعمال کر رہا ہوں S H L reg comma C L ٹھیک ہے اس میں ایک ہی انسٹرکشن کے اندر پانچ جو شفٹ ہیں وہ ہو جائیں گے اب دو طریقے ہیں یا تو یہ کہ پانچ دفعہ آپ S H L B X comma one لکھیں یا اس طریقے سے دو انسٹرکشن کے ساتھ آپ اسے کر لیں اس کے بعد سب سے پہلے یہ اٹھاتا ہے اسٹیک پر سے جو اس کو پیرامیٹر آیا ہے وہاں سے وہ کوڈ سیگمنٹ جو تھریڈ کا ہے اسے وہ اٹھاتا ہے اور اسے اس وقت جو اس نے پی سی بی چوز کیا ہے اس میں اس جگہ رکھتا ہے جو جگہ مخصوص ہے اس کے سی ایس کے لیے پی سی بی کے اندر اسے وہاں رکھ دیتا ہے اس کے بعد اب اس کے نیچے جو کوڈ ہے یہ ذرا ڈیلیکیٹ کوڈ ہے ٹھیک ہے میں چاہتا تو یہی تھا کہ اس کوڈ کو میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا اور آپ اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اس کی لاجک کو سمجھنے کی کوشش کرتے لیکن میں تھوڑا ہنٹ آپ کو یہاں پر دیتا چلتا ہوں ہنٹ کیا میں اسے ایکسپلین ہی کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اب یہاں پر یہ ہے اسٹیک کی گیم ساری کی ساری اب یہ تھریڈ کو اسٹیک اسائن کر رہا ہے وہ اس طرح کہ جو اسٹیک کے لیے جگہ مخصوص کی گئی تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ اسی ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر یا کوڈ سیگمنٹ کے اندر جو بھی آپ کہہ لیں اس میموری ایریا کے اندر میں نے اسٹیک کے لیے جگہ مخصوص کی تھی تو اسٹیک سیگمنٹ کو تو وہ سیدھا سیدھا ڈی ایس سے یا سی ایس سے دونوں میں سے کسی سے بھی وہ انیشلائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہے اب بات آ جاتی ہے کہ اسٹیک پوائنٹر کہاں پر ہے اسٹیک پوائنٹر جو ہے بتیس اسٹیکس میں نے بنائے ہیں بتیس ڈفرنٹ پی سی بیز ہر پی سی بی کا اپنا اسٹیک ہے تو وہ جو جو اس وقت میرے پاس پی سی بی کا نمبر ہے ٹھیک ہے ہے اسی نمبر کے ساتھ جو وہ میں اس کا ایسوسیٹڈ اسٹیک اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر اسٹیک میں نے کیا ہے کہ وہ دو سو چھپن ورڈ کا اسٹیک ہے ٹھیک ہے نا تو ہر اسٹیک کے لیے میں نے یعنی نیکسٹ پی سی بی جو بھی نمبر آ رہا ہے اس نمبر کو لے کر میں نے اسے جو ہے وہ ویسے تو اگر مجھے اسے دو سو چھپن سے ضرب دینا ہو تو دو سو چھپن سے تو سمپلی میں اس کو آٹھ دفعہ شفٹ لیفٹ کر دوں تو وہ دو سو چھپن سے ضرب کھا جائے گا لیکن میں اسے نو دفعہ شفٹ لیفٹ کر رہا ہوں نو دفعہ اس پوائنٹ ویو سے کہ جب میں نے جیسے ارض کیا ہے کہ یہ دو سو چھپن ورڈ کا اسٹیک ہے اور دو سو چھپن ورڈ کا مطلب پانچ سو بارہ بائٹ ہوتا ہے تو اس کو میں یعنی جو ہے نو دفعہ شفٹ لیفٹ کر کے میں وہ پوائنٹ نکال رہا ہوں جس پوائنٹ پر کہ اسٹیک پوائنٹر آئے گا کیوں اس کو میں اینڈ پر لے کے مجھے جانا ہے اینڈ پر اس لیے مجھے لے کر کے جانا ہے کہ اسٹیک جو ہے I A P X eighty eight کا وہ ڈیکریمنٹنگ اسٹیک ہے it has to start from the end it has to start from the end ٹھیک ہے نا اور اس کو اینڈ پر لے جانے کے لیے اس کو جو نمبر پوائنٹ میرا بن رہا ہے میں اسٹیک کو زیرو سے نہیں شروع کر سکتا اگر زیرو ایتھ اسٹیک ہوگا تو اسے دو سو چھپنوے ورڈ سے شروع ہونا ہے تاکہ وہ دو سو چھپنوے ورڈ سے شروع ہو کر کے زیرو کی طرف گرو کر سکے ٹھیک ہے نا تو یہ کانسیپٹ ہے بنیادی طور پہ زیرو کو میں اسٹیک اسائن نہیں کرتا زیرو کو نہیں یہ زیرو جو میرا زیرو تھریڈ ہے جو کہ میرا انیشیٹر ہے وہ اس کے پاس اپنا سسٹم اسٹیک موجود ہے اس کو یہاں پہ تھریڈ اسٹیک کی ضرورت نہیں تو ون سے اسٹیکس جو ہیں وہ بیسیکلی یعنی الوکیٹ ہوتے ہیں اور وہ اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ end of the stack area پر پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسٹیک آپریشن سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈیکریمینٹنگ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے اس کا اینڈ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا اس کا اینڈ وہی ہے جو کہ میں نے یعنی ایس آئی میں نیکسٹ پی سی بی کو دو سو چھپن پانچ سو بارہ سے ضرب دے کر کے یہ ایڈریس بنا میرا اور اس کو میں نے اس آف سیٹ میں ایڈ کر دیا جو جہاں پہ میں نے اسٹیک ڈیفائن کیا ہے تو یہ وہ پوائنٹ بن گیا جس جگہ سے کہ میرے پوائنٹر کو چلنا ہے یہ جو ایڈریس ہے یہ ایڈریس کیلکولیٹ کیا ہے ہم نے ایس آئی کے اندر اور اس کو ابھی ہم ایس پی کی لوکیشن پہ ابھی ہم نہیں ڈال رہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس دو کام باقی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اسٹیک کی شکل ہمیں ویسی بنانی ہے جس طرح کے ایک کال کی صورت میں ہوتی ہے اور ایک پیرامیٹر ہمارے پاس ہے جس کو ہمیں اسٹیک پر رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم اس کو ذرا دیکھیں اس لاجک کو دیکھیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایس آئی میں سے یعنی یہ جو ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ اسٹیک پوائنٹر ہے اس میں سے ہم دو مائنس کر لیں یہ دو مائنس ہر پش پہ دو مائنس ہونا ہے نا اسے تو ہم اس میں سے دو مائنس کر لیتے ہیں دو مائنس کر کے پہلے ہم نے بی پی پلس فور سے وہ پیرامیٹر اٹھا لیا ہے جو کہ ہمیں تھریڈ کو پاس آن کرنا تھا تو اس میں سے ایس آئی میں سے دو مائنس کر کے اس پیرامیٹر کو ہم کاپی کر دیتے ہیں اس میموری ایریا میں جہاں پہ اس وقت ایس آئی پوائنٹ کر رہا ہے اگر آپ اسٹیک کے آپریشن ابھی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ پش پہلے ڈیکریمنٹ کرتی ہے پھر کاپی کرتی ہے یہ بالکل وہی چیز ہم یہاں پر کر رہے ہیں ہمیں اس کو بالکل امیٹیٹ کرنا ہے جس طریقے سے کہ ایک پش کام کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ایک یہ جو ڈمی سبٹریکشن ہے یہ ڈمی سبٹریکشن اس کو آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے یہ بنیادی طور پر یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کے اصل میں کال کی صورت میں ریٹرن ایڈریس آنا چاہیے تھا آپ کو پتا ہے کہ پیرامیٹر ہے پیرامیٹر کے اوپر ریٹرن ایڈریس ہونا چاہیے تھا تو یہاں پہ ابھی تو ہم ریٹرن ایڈریس ڈال نہیں رہے لیکن ہم بعد میں ڈالیں گے اس لیے یہ جگہ میں نے یہاں پہ جان بوجھ کر یہ چیز جو ہے میں نے ڈالی ہے اس کو میں ابھی استعمال نہیں کروں گا لیکن مستقبل میں انشاءاللہ استعمال کروں گا یہ جب دو کام میں نے کر لیے تو اب جو میرے پاس ایس آئی کی ویلیو ہے یہ وہ ویلیو ہے جو کہ ایس پی کے اندر ہونی چاہیے جب میں انٹر ہوں اپنے تھریڈ میں تو یہ اب میں اس جگہ پر سیو کر دیتا ہوں جس جگہ پر کہ ایس پی کی ویلیو ہونی چاہیے اس کے بعد آگے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تھریڈ انیشل یعنی جب ہم تھریڈ انیشلائز کرتے ہیں تو ہمارے انٹرپٹ جو فلیگ ہے اس کا فلیگ کی جو لوکیشن ہے اس میں کو میں zero X zero two zero zero سے انیشلائز کرتا ہوں تاکہ میرا آئی فلیگ جو ہے وہ ون ہو جائے اور تاکہ میرا انٹرپٹ سسٹم جو ہے وہ اچھی طریقے سے رہے وہ ڈسیبل نہ ہو جائے اب یہ نیچے جو کوڈ ہے یہ وہ کوڈ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کی کچھ ڈیلیکیسیز ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں کہ میں اس کو انٹر کر رہا ہوں اس لسٹ میں جس جس کے کو کہ شیڈیولر خود بخود پیچھے چلا رہا ہے اب یہاں پر ڈیلی یہ ہے میں کرتا یہ ہوں کہ اس کو ہر دفعہ زیرو کے آگے انسرٹ کر دیتا ہوں یعنی اگر آپ لسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین بھی کروں گا کسی چھوٹی سی اینیمیشن کے ذریعے ٹھیک ہے میں یہ کر یہ رہا ہوں کہ زیرو کے آگے یوں سمجھیے کہ اگر چل رہا ہو تو زیرو کے بعد ون کے بعد ٹو کے بعد تھری اس طریقے سے چل رہا ہے تو اگر فور میں ڈالنا چاہوں تو میں یوں کرتا ہوں کہ زیرو کے آگے سمجھیے کہ ایک اسپیس بنا کر کے وہاں فور ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اب زیرو کا جو پہلے نیکسٹ تھا اب وہ فور کا نیکسٹ بن جاتا ہے اور زیرو کا نیکسٹ فور خود بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے اس کا طریقہ یہ اصل میں آسان انسرشن ہے لمبی انسرشن کے اندر میں نہیں گیا کیونکہ افیکٹ سب کا ایک ہی جیسا ہوگا سرکولر لنک لسٹ میں آپ چیز کو کہیں بھی انسرٹ کریں اس کی پرائیورٹی وہی رہے گی تو زیرو کے فوراً چونکہ یہ کمپیوٹیشنلی میرے لیے آسان تھا کہ میں اس کو زیرو زیرو تو فکسڈ ایک جگہ ہے وہاں سے اس کے آگے میں انسرٹ کر دوں نئے تھریڈ کو تو میں نے زیرو کے آگے نئے تھریڈ کو انسرٹ کر دیا اب اس کا پروسیس یہ ہے کہ جو زیرو کا نیکسٹ بن رہا تھا جو زیرو میں نیکسٹ انٹری تھی وہ نئے تھریڈ کا نیکسٹ بن جائے گا یہ جو پہلی دو انسٹرکشن یہ وہ کام کر رہی ہیں کہ جو زیرو کا نیکسٹ تھا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں گے تو یہ اس وقت اس میں بی ایکس استعمال نہیں ہوا ہے یہ P C B plus twenty eight جو ہے وہ میں نے لیا ہے P C B plus twenty eight جس کے اندر کے بی ایکس استعمال نہیں ہوا یہ زیرو ایتھ پروسیس کا نیکسٹ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ریڈ کیا ایکس میں اور اس کو نیکسٹ کو میں نے لکھ دیا ہے جو ہمارا اس وقت کرنٹ تھریڈ ہے اس کے نیکسٹ میں اب یہ جو اگلا اسٹیپ ہے یہ یہ اسٹیپ یہ جو دو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ جو سب سے آخر آخر والا اسٹیپ جو ہے یہ حقیقتاً سب سے آخر میں ہونا چاہیے یہ اسٹیپ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا یہ وہ اسٹیپ ہے جس میں کہ زیرو کا نیکسٹ میں اس تھریڈ کو بنا رہا ہوں جو کہ کرنٹلی میں نے انیشلائز کیا یہ کام اگر میں پہلے کر دوں تو مجھے اس بات کی شیورٹی نہیں ہے کہ ان انیشلائزڈ پی سی بی کے ساتھ ٹھیک ہے فرض کیجئے کہ اسی وقت انٹرپٹ آ جائے اسی چیز کے دوران انٹرپٹ آ جائے تو ایک ان اسٹیبل اور ان انیشلائزڈ پی سی بی کے ساتھ یہ پروسیس جو ہے ایگزیکیوٹ ہو جائے گا جو کہ بہت غلط ہوگا لہذا یہ کام سب سے آخر میں ہونا ہے یہ جو آخری انسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں move P C B plus twenty eight X یہ انسٹرکشن ہے جس کے بعد کے شیڈیولر کے پاس اس تھریڈ کی انفارمیشن آئے گی جس کے بعد کے شیڈیولر اس کو ایک لیگل تھریڈ کے طور پر لے گا ٹھیک ہے اس سے پہلے کیونکہ پوری لنک لسٹ میں اس شیڈیولر کا اس اس پرٹیکولر تھریڈ کا جسے کہ اس وقت میں سیٹ کر رہا ہوں کوئی ذکر نہیں ہے لہٰذا شیڈیولر جو ہے وہ اس کی موجودگی کو جس کو کہتے ہیں کہ لیگلی ایکسپٹ نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ یہ انٹری نہیں ہو جاتی جیسے ہی یہ انٹری ہوتی ہے وہ جو لنک لسٹ ہے اس کے اندر اس کی موجودگی ظاہر ہو جاتی ہے جیسے ہی ظاہر ہوتی ہے تب شیڈیولر جو ہے اس کو ایز اے لیگل انٹری لے لیتا ہے اس سے پہلے یہ انٹری ہوتی ہی نہیں ہے لیگل اور ان لیگل کا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے یہ انٹری ہوتی ہی نہیں لسٹ میں اس انسٹرکشن کے بعد یہ انٹری ہوتی ہے میں اس پہ اسٹریس اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر یہ انسٹرکشن آپ نے لاجیکلی غلط جگہ پہ رکھ دی تو آپ کا سسٹم انسٹیبل ہو جائے گا کریش ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس انسٹرکشن کا اس جگہ پر آنا ضروری ہے اس کے بعد میں چونکہ یہ جو کرنٹ میرا پی سی بی لوکیشن تھی اس کو میں یوز کر چکا ہوں لہٰذا اب نیکسٹ پی سی بی پہ میں پوائنٹ کر کے انکریمنٹ کر کے اس کو نیکسٹ پی سی بی بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ پی سی بی کے اوپر پوائنٹ کر دیتا ہوں تاکہ نیکسٹ جب تھریڈ رجسٹر ہو تو میرے پاس جو ہے وہ نیکسٹ پی سی بی موجود ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے بعد میں نارمل پروسیجر کے طور پہ اپنے تمام رجسٹر کے اور ریٹرن کر دیتا ہوں اسٹیک کو کلیئر کرتے ہوئے ریڈ سکس کے ذریعے اب ایک چھوٹا سا ٹور جو ہے ہم لے لیتے ہیں جو ہمارا شیڈیولر ہے جو رن کر رہا ہے اس کا یہ ہمارا شیڈیولر ہے اس کا ایک جو جو میں کہوں گا کہ ایک کرسری ویو پچھلے لیکچر میں ہم لے چکے ہیں اس میں بیسیکلی وہی لاجک اسی طریقے سے ہے کہ ہم اس کے اندر صرف یہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے رجسٹر جنہیں ہم استعمال کرنے لگیں اسے ہم سیو کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم میں نے یہاں پہ جو multiply by thirty two ہے اس کا دوسرا جو ورژن ہے وہ استعمال کیا ہے کہ پانچ دفعہ اسے شفٹ لیفٹ ڈی ایکس کو ون کر دیا ہے آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں سی ایکس کیونکہ میں یہاں پہ سی ایکس رجسٹر جو ہے اس کو سیو کرنے کے موڈ میں نہیں تھا تو میں نے اس کو یہ والا جو ہے فارمیٹ اختیار کر لیا ہے اس سے آپ کو کنفیوز کرنا مقصود نہیں ہے آپ کو صرف اس فارمیٹ کو ایکسپوز کرنا مقصود ہے اس کے بعد نیچے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ پی سی بی جو اس وقت کرنٹ پی سی بی چل رہا ہے اس کو میں نے کیلکولیٹ جب کر لیا اس کی لوکیشن میموری لوکیشن کو میں نے کیلکولیٹ کر لیا تو اب میں اپنے رجسٹر اس میں سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ رجسٹرز جو کہ ابھی اپنے پاس موجود ہیں A X C X D X S I D I B P اور ای e ایس یہ وہ رجسٹرز ہیں جن کی ویلو میں نے چھیڑی نہیں ہے یہ تو وہاں آ گئے اس کے بعد جو باقی رجسٹرز جو کہ اسٹیک پر پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو کہ بی ایکس اور ڈی ایس ہیں جو کہ ابھی میں نے پوش کیے ان کو اسٹیک سے ہی پاپ کر کے سیو کر دیتا ہوں آئی پی سی ایس اور فلیگس جو کہ انٹرپٹ کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے اسٹیک کے اوپر انہیں بھی پاپ کر کے میں ان کی ریسپیکٹو لوکیشن پر سیو کر دیتا ہوں یہ تو سیو والا چکر ہو گیا اس کے بعد جو ایس ایس اور ایس پی کی ویلیوز ہیں یہ ایس ایس اور ایس پی ہی سے اٹھا کر کے میں ان کی ریسپیکٹو لوکیشن پر سیو کر دیتا ہوں یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایس پی کی وہ ویلیو یہاں پر سیو ہوتی ہے جو انٹرپٹ آنے سے ذرا پہلے تھی ٹھیک ہے یعنی ابھی انٹرپٹ آئی نہیں تھی بس آنے ہی والی تھی اس پوائنٹ پر ایس پی جو ہے وہ سیو ہوتا ہے اس کے آگے پھر اب ہم ریسٹور کے لوپ میں چلے جاتے ہیں ریسٹور کی لاجک میں چلے جاتے ہیں اگلا پی سی بی جو ہے وہ ہمیں ریسٹور کرنا ہے وہ یہ پورشن ہے تو میں پہلے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ اگلا پی سی بی جو ہے وہ میرا وہ کس جگہ پر ہے یہاں پر میں سی ایل کو استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ سی ایل کی جو کریکٹ ویلیو uh, ہے وہ اب پی سی بی میں سیو ہو چکی ہوئی ہے لہٰذا یہاں پہ اس کو کرنے کی کوئی uh, مطلب uh, اس کو اگر میں استعمال کر لوں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد جو نیکسٹ پی سی بی ہے میرا اس کی تمام ویلیوز کو میں ریسپیکٹو رجسٹرز کے اندر لوڈ کر لیتا ہوں یہ ان تمام انسٹرکشنز کے ذریعے اس کے بعد میں اسٹیک کی پکچر فارم کرتا ہوں وہ جو کہ انٹرپٹ کی صورت میں ہونی چاہیے آئی یعنی سب سے نیچے اسٹیک میں فلیگ اس کے بعد سی ایس اس کے بعد آئی پی اور ایک اور رجسٹر ایڈیشنل میں نے اس کے اوپر پش کیا ہے کیونکہ اس رجسٹر کو ابھی میں لوڈ نہیں کر سکتا وہ ہے ڈی ایس رجسٹر ٹھیک ہے اس کو میں آخر میں اس سے ہی اٹھا لوں گا آ, اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس جگہ پہ میں انٹرپٹ کنٹرولر کو بتا دیتا ہوں کہ میری ریئل ٹائم سمجھو کہ ختم ہو گئی ہے بس اب آگے دو تین انسٹرکشن رہ گئی ہیں یہ مجھے انسٹرکشن یہاں پر اس لیے دینی ضروری ہے کہ اس کے بعد میں نے ایکس کو ریسٹور کرنا ہے ایکس کو ریسٹور کرنے سے پہلے میں ایکس کو استعمال کر لوں بس اس کے علاوہ میرے پاس چارہ نہیں ہے یا تو میں ریسٹور کروں پھر اسے اسٹیک پر سیو کروں پھر اسے استعمال کروں پھر پاپ کروں تو یہ اتنا جھگڑا جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے لہٰذا اس جگہ پر ہم نے یہ سگنل انٹرپروٹین کو دے دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپریشنلی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد آگے جو ہمارے دو رجسٹر بچ گئے تھے وہ میں نے اٹھا لیے ٹھیک ہے جو ریسٹور کر لیے اے ایکس اور بی ایکس اب آپ یہ غور سے دیکھ لیجئے پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ بی ایکس وہ رجسٹر ہوگا جو اس پورے پروسیس میں سب سے آخر میں رسٹور ہوگا ٹھیک ہے یعنی جنرل رجسٹر میں سے کیونکہ یہی میرا پوائنٹر تھا پی سی بی کے اندر جب یہ ریسٹور ہو گیا تو اب پی سی بی سے میرا کانٹیکٹ جو ہے وہ ایس سچ ختم ہو گیا اس کے بعد آخری پاپ ڈی ایس جو کہ میں نے اوپر پش کیا تھا اس کی وجہ سے یہ پاپ کر کے اب ڈی ایس بھی میرا ریسٹور ہو گیا اب کوئی رجسٹر میرا ایسا نہیں بچا کہ جو ریسٹور نہ ہوا ہو جس جو اپنی اوریجنل حالت میں واپس نہ پہنچ گیا ہو جب یہ تمام کام ہو گئے تو میں نے کر کر لیا اب اب کرنے کے کے بعد میں میں نئے تھریڈ اندر جمپ گیا آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر اس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میرے تھریڈ کا جو جو جو تھریڈ کے میں ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں اس کا کیا رویہ ہے وہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے وہ صرف ایک نمبر پرنٹ کرتا ہے جو کہ اس کا لوکل ویریبل ہے ٹھیک ہے اور جو تھریڈ کا رجسٹر کرنے والا ہے وہ کی پریس کا انتظار کرتا ہے ہر کی پریس پر وہ ایک نیا تھریڈ رجسٹر کرا دیتا ہے تو اگر ہم پہلی دفعہ کی پریس کریں تو کیا ہوگا جب ہم نے ایک کی پریس کی تو اس نے یہ یہ پرنٹ جو ہے وہ وہ کرنا شروع کر دیا نمبر بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کی رائٹ سائڈ کے اوپر تیزی سے ایک نمبر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے یہ وہ تھریڈ ہمارا ایک تھریڈ کی ایک انسٹنس چل رہی ہے اور یہ اپنے لوکل ویریبل کو پرنٹ کر رہا ہے اب اگر دوسری دفعہ کی پریس کریں گے تو دوسرا نمبر آ جائے گا اب ذرا دیکھیں آپ تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے دونوں درمیان ٹائم شیئرنگ ہو رہی ہے ان کی ٹائمنگ ہی آپ کو بتا دے گی کہ ان کے درمیان ٹائم شیئرنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تھریڈ اے اپنے لوکل ویریبل کو پرنٹ کر رہا ہے اور تھریڈ بی اپنے لوکل ویریبل کو پرنٹ کر رہا ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اور یہ جو دوسری لائن ہے یہ اس کو ایز اے پیرامیٹر پاس کی گئی تھی ہر دفعہ ہر کی پریس پر ہم ایک لائن نیچے چلے جاتے ہیں اب ذرا ایک اور تھریڈ رجسٹر کر دیں ٹھیک ہے اب دیکھیے آپ کو اسپیڈ کے اندر ایک مارک ڈفرنس نظر آئے گا ٹھیک ہے نا یہ اس وجہ سے کہ اب تین تھریڈ ہیں اور ہمارا ٹائمر جو ہے وہ اٹھارہ دفعہ ایک سیکنڈ میں چل رہا ہے تو اگر ہم اس کو چار کر دیں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے آپ کو واضح طور پہ یہ تھریڈ چلتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ہم بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو آپ دیکھیے اس کے ریسپانس کو کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور آپ کو اس سے یہ اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ان کے درمیان ٹائم شیئرنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے اپنے اس کے ساتھ ٹائم شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے اپنے یعنی اس کے ساتھ جو ان کا شیڈیولر ہے وہ شیڈیولر کس طرح ان دونوں ان سب کو جو ہے وہ آپس میں چلا رہا ہے یہ اب یہ جو ٹائم دیکھیں گے آپ یہ ہر انٹرپٹ جو آ رہی ہے ایک دفعہ جو انٹرپٹ آ رہی ہے وہ ایک تھریڈ کو چلا رہی ہے اگلی دفعہ جو انٹرپٹ آ رہی ہے وہ اس سے اگلے تھریڈ پہ جا رہی ہے اس سے اگلے تھریڈ پہ جا رہی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ واقعی اس کو ویژلائز کر سکتے ہیں کہ ٹائم شیئرنگ جو ویژلی آپ کو نظر آئے گی کہ ان تھریڈس کے درمیان ٹائم شیئرنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے اور ان کے لوکل ویریبلز اپنے اپنے جو ہیں وہ پرنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ لوکل ویریبل ان کو پیرامیٹرس بھی ان کے اپنے لوکل ہیں ان کے جو پیرامیٹرز آپ کو اس کے کالم یعنی رو کی فارم میں یہ جو چینجز آئی ہیں یہ وہ پیرامیٹر ہے جو کہ اسے پاس آن کیا گیا تھا اور جو نمبر پرنٹ ہو رہا ہے یہ وہ نمبر ہے جو اس کا لوکل ویریبل ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ تمام تھریڈ جو ہیں وہ اپنے اپنے ویریبلس کو پرنٹ کر رہے ہیں اور ان کے درمیان اس اسپیڈ سے ٹائم شیئرنگ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے یہ جو ملٹی ٹاسکنگ آپ نے دیکھی ہے ٹھیک ہے اس میں میرا خیال ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا انجوائے بھی کیا ہوگا اس کے جو گرین ہے اس کے لاجک کا ٹھیک ہے اور جتنی باریکی ہے اس کام کے اندر یہ اچھا پروگرامر جو ہے اس کو انجوائے کرے گا اس چیز کو میں نے اس کے شروع میں آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اس کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں دو ان کو میں آپ کو زیادہ اور بھی ایکسپلین کر کے بتاؤں گا زیادہ اور اینیمیشن کے ذریعے جو ہے میں اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا وہ دو کانسیپٹس جو ہیں بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ اسٹیک کی کیلکولیشن اور مینیپولیشن وہ کس طریقے سے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر چیزیں وہ کیسے رکھتا ہے ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ جو شیڈیولر ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ شیڈیولر کس طریقے سے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے پہ چلتا ہے اور اس کا کیا ریلیشن شپ ہے جو تھریڈ رجسٹر کرانے والا ہمارا پورشن ہے اس کے ساتھ تو یہ پہلی چیز جو میں آپ کو پہلی اینیمیشن جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ہم اسٹیک کو جو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور ہر تھریڈ کے ساتھ جو نیا اسٹیک ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا پروسیس ہے اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ پورشن اپنے ذہن میں رکھیے یہ وہ پورشن ہے جس کے اندر کہ ہم اسٹیک کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو لاجک ہے یہ اب آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو انسٹرکشن بائی انسٹرکشن دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے جو پہلی انسٹرکشن ہماری آتی ہے وہ move S I comma next P C B ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لے کے آئے وہ ویلیو جو کہ ہماری اس وقت جو ہمارے پاس فری پی سی بی ہے ٹھیک ہے اس کا ہے یہ اس وقت جو سچویشن ہے جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں یہ سچویشن جو ہے یہ سمجھیے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا تھرڈ پی سی بی ہے تھرڈ تھری نمبر تھری جو ہے یہ ہمارا پی سی بی ہے جو کہ اس وقت ہمیں ملا ہے یعنی زیرو ون اور ٹو ہمارے جو ہیں وہ استعمال ہو چکے ہوئے تھری ہمارے پاس ہے تو تھری ویلیو جو ہے یہ ایس آئی کے اندر آ گئی اب اس ویلیو کو جب میں نو دفعہ لیفٹ شفٹ کرتا ہوں اس سے جو ویلیو بنتی ہے وہ بنتی ہے پندرہ سو چھتیس تو تیسرا اسٹیک جو ہے ہمارا یعنی یہ جو three P C B three کے لیے جو اسٹیک ہمارا بنتا ہے اس کا اسٹارٹ جو ہے وہ پندرہ سو چھتیس سے ہوتا ہے یہ ابھی اس میں ہم نے آف سیٹس وغیرہ ایڈ نہیں کیے تو پندرہ سو چھتیس سے ہمارا اسٹیک شروع ہو رہا ہے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسٹیک ہے ہمارا وہ ڈیکریمنٹنگ اسٹیک ہے یہ اسپیس اسٹارٹ ہوتی ہے پندرہ سو چھتیس سے ٹھیک ہے اگلی انسٹرکشن جو ہے ہماری جو کہ بنیادی طور پہ اس میں مزید پانچ سو بارہ ایڈ کر رہی ہے اس کے ایڈ ہونے سے یہ پوائنٹر جو ہے ہمارا وہ آگے مزید شفٹ ہوا پانچ سو بارہ بائٹ آگے تو یہ پندرہ سو چھتیس جمع پانچ سو بارہ یہ ہماری بن گئی دو ہزار اڑتالیس یہ ہمارا ہمارا پوائنٹ پوائنٹ آ گیا جس کے اوپر کہ اسٹیک شروع ہوگا یعنی ایس پی میں جو ویلیو جائے گی اصل تو یہ سمجھیے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمارا اسٹیک ختم ہوا ہے اور اس سے ہم نیگیٹو کرتے ہوئے سبٹریکٹ کرتے ہوئے ہم نے اوپر کی طرف آنا ہے تو یہ پوائنٹ بنتا ہے جو کہ ویلیو ایس پی میں جائے گی اب یہ ویلیو جو ایس پی میں جائے گی یہ اس کا آف سیٹ یہ ہے سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے ہمیں ایڈ کرنا ہے جو اسٹیک کا جو ایریا ہم نے ڈکلیئر کیا تھا وہ ایریا اس کے اندر یعنی وہ جو آف سیٹ ہے اس اسٹیک ایریا کا وہ ہمیں اس کے اندر ایڈ کرنا تاکہ ہم ٹرو میموری کا آف سیٹ نکال سکیں وہ ہمارا جو آف سیٹ بنتا ہے وہ مثال کے طور پہ اسٹیک بیس یعنی جس جگہ پر کہ یہ بلاک ڈکلیئر ہوا ہوا ہے وہ بارہ سو تراسی ڈیسیمل میں بارہ سو تراسی جو ہے وہ نمبر بنتا ہے اس جگہ پر آف سیٹ ہے ہمارے اسٹیک بیس کا تو یہ نمبر ہم دو ہزار اڑتالیس میں اگر ایڈ کر دیں تو پھر ایکچوئل فزیکل آف سیٹ مل جائے گا فزیکل تو نہیں کہنا چاہیے ود ان دا سیگمنٹ جو آف سیٹ بنتا ہے ہمارے ایس پی کا وہ ہمیں مل جائے گا اور وہ بنے گا تھری تھری تھری ون ٹھیک ہے یہ ویلو ہے جو کہ جہاں سے کہ ہمارا اسٹیک یعنی جو جو ویلو ہماری ایس پی میں جائے گی اگر ہم کچھ اور نہ کرتے لیکن ہمیں کچھ چیزیں بھی اور کرنی ہیں اور وہ چیز کیا ہے کہ ہمیں پیرامیٹر سیو کرنا ہے تو پیرامیٹر ہم نے ایکس میں اٹھایا وہ پیرامیٹر آ گیا ہمارے پاس بی پی پلس فور کے ذریعے ٹھیک ہے وہ پیرامیٹر ہم نے لے لیا اور ایس آئی جس کے اندر یہ کیلکولیشن ہم نے ساری کی ہوئی ہے اس میں سے دو ہم نے سبٹریکٹ کیا دو سبٹریکٹ کر کے جو جو کہ اسٹیک کا آپ کو پتا ہے کہ آپریشن ہوتا ہے کہ پہلے وہ مائنس کرے گا اور پھر وہ اس جگہ پر اپنا پیرامیٹر جو ہے وہ لکھے گا تو پہلے یہ مائنس کیا اس نے اور پھر یہ پیرامیٹر جو آیا تھا اس کے پاس وہ کاپی کر لیا اس کے بعد جو آگے ایک اور ایک اور پوائنٹ جو ہے اسے میں نے سبٹریکٹ کیا ہے دو پوائنٹس اور اس نے شفٹ کیا یہ بلینک اسپیس جو بنی ہے یہ اصل میں یہ وہ اسپیس ہے کہ جہاں پر ریٹرن ایڈریس ایکسپیکٹ کرنا چاہیے پروسیجر کو فی الحال نہیں کر رہا لیکن ابھی یعنی بعد میں جو ہے یہ کرے گا اس اسپیس کا ایک یوزیج ہے اس لیے میں نے اس لاجک کو یہاں پر جو ہے وہ کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے تاکہ بعد میں جب ہم اس کو ایڈ کریں تو آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو یہ کرنے کے بعد اب یہ اوریجنل ایس پی ہے جو ایس پی ہونا چاہیے اس وقت جب ہم تھریڈ کے اندر انٹر ہوں لہذا یہ وہ ایس پی ہے جو کہ ہمارے پی سی بی کے اندر ایس پی کی ڈیزیگنیٹڈ جو پلیس ہے اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے اب جب شیڈیولر اسے اٹھائے گا تو ایس پی کو اس ویلو سے انیشلائز کرے گا اور آٹومیٹکلی پروسیجر کو اپنے سے دو بائٹ نیچے جو ہے یعنی ریٹرن ایڈریس سے نیچے جو ہے وہ پیرامیٹر جو ہے پڑا ہوا اس اسٹیک کے اوپر مل جائے گا یہ تو پروسیس ہمارا ہوا جس طریقے سے کہ ہم اسٹیک کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اب دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا شیڈیولر جو ہے وہ اپنی لنک لسٹ کے اندر یعنی پہلی بات تو یہ کہ وہ لنک لسٹ کے اندر اس کی انٹری کیسے ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیجیے یہ ہماری لنک لسٹ ہے یہ اس وقت کنڈیشن ایسی ہے کہ ہمارا صرف زیرو ایتھ پروسیس جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور چونکہ زیرو ایتھ پروسیس کا نیکسٹ بھی زیرو ہے اس لیے شیڈیولر وہیں سے آ رہا ہے اور وہیں واپس جا رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے یعنی یہ ایک چکر ہے جو کہ اسی پروسیس کے اوپر چل رہا ہے اب پوزیشن یہ ہے کہ ہم تمام جو پی سی بی کے اندر ویلیوز ہیں ان کو ہم انیشلائز کر چکے ہوئے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا جو چار انسٹرکشن کا کوڈ آپ دیکھیں گے یہ وہ کوڈ ہے اگر آپ کو یاد ہو جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ اس جگہ کے اوپر وہ انٹر ہوتا ہے اپنی لنک لسٹ کے اندر اب پروسی یعنی شیڈیولر ہمارا جو ہے وہ زیرو سے زیرو ہی کی طرف جا رہا ہے لیکن جب ہم پہلی دو انسٹرکشن جب ہم ایگزیکٹ کرتے ہیں تو پہلی دو انسٹرکشن ایگزیکٹ کرنے کے کیس میں جو زیرو کا نیکسٹ ہے ٹھیک ہے وہ جو کہ زیرو خود ہی ہے ٹھیک ہے نا وہ آ جاتا ہے ہمارے اس پی سی بی کے اندر نیکسٹ کی پلیس پہ یعنی اب یہ والا پی سی بی جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے زیرو پر مگر چونکہ ابھی اس کی زیرو کے نیکسٹ کے اندر اس کی انٹری نہیں گئی لہذا شیڈیولر ابھی بھی زیرو سے زیرو ہی کی طرف جا رہا ہے جو اگلی انسٹرکشن ہے اس میں ہم نے نیکسٹ پی سی بی کی ویلیو اٹھائی ہے اور اس سے آخری آخری جو انسٹرکشن ہماری ہے move P C B plus twenty eight comma A X اس انسٹرکشن پر جیسے ہی ہم یہ انٹری ڈالیں گے زیرو ایتھ پروسیس کے نیکسٹ کے طور پہ تو یہ دھاگا یہ لنک جو ہے یہ اسٹیبلش ہو جائے گا زیرو سے ہمارے پہلے والے پی سی بی کا اور اب شیڈیولر کی ورکنگ جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ وہ زیرو سے زیرو کی طرف نہیں بلکہ زیرو سے نیکسٹ چونکہ اس کا اب چینج ہو گیا ہے لہٰذا وہ نیکسٹ پروسیس کی طرف آئے گا اور نیکسٹ پروسیس پہ چونکہ اس کا نیکسٹ زیرو ہے لہٰذا اب نیکسٹ پروسیس کو ٹائم دینے کے بعد واپس جو ہے وہ آئے گا زیرو کی طرف اور یہ چکر اس طریقے سے چلتا جائے گا جب ہم دوسرا پی سی بی اسی طریقے سے انسرٹ کریں گے جب دوسرا پی سی بی ہم لے کر کے آئیں گے تو اس کو ابھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ شیڈیولر زیرو اور ون اور پھر زیرو اور ون اور پھر زیرو اور ون اس طریقے سے چلتا جا رہا ہے جب اگلا پی سی بی انسرٹ ہوگا اس کے اندر تو وہ انیشلائزیشن ساری اسی طرح ہونے کے بعد جب یہ چار انسٹرکشن اپنے سیکوینس کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ابھی جو پروسیس کے آگے گیا تھا ٹھیک ہے نا وہ زیرو کا جو نیکسٹ تھا وہ ہم نے اب نئے والے پروسیس کا نیکسٹ بنایا اور نئے والے پروسیس کو جیسے ہی ہم زیرو کا نیکسٹ بنائیں گے تو اب شیڈیولر کی ورکنگ جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ وہ زیرو کے بعد زیرو اگر وہ فرض کیجئے کہ زیرو پہ یا جو پہلے والا ہے کسی پر بھی تھا تو اس کے نیکسٹ پہ جب آئے گا تو وہ جو نیولی انسرٹیڈ ہمارا تھریڈ ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا اس کا نیکسٹ چونکہ اولڈر تھریڈ ہے اس کے بعد وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا اس کا نیکسٹ چونکہ زیرو تھریڈ ہے اس کے بعد وہ آ کر کے زیرو کو کرے گا اور یہ تسبیح کی طرح جو ہے یہ دھاگے یعنی یہ جو دانے ہیں یہ one by one one by one جو ہے ایک کے بعد دوسرے یہ چلتے جائیں گے یہ بنیادی طور پہ یہ امیج جو ہے یہ آپ آگے کسی وقت دیکھیں گے جب آپ ڈیٹا اسٹرکچر پڑھیں گے کہ یہ سرکولر لنک لسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے بن جاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج اس کانسیپٹ کو آپ کسی نہ کسی حد تک اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اگلے لیکچر تک اس کو خوب اچھی طرح سے جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر اس کو کلیئر کر لیجئے گا اس میں خوف زدہ ہونے والی کوئی زیادہ بات نہیں ہے چیز سادہ ہے مگر ذرا باریک ہے اب ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم